إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان اللہ بعباده لخبیر بصیر ثم اورثنا الكتاب من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ومنهم مقتصد سابق ذلك هو الفضل بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی مانند نہ ہوگی تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دیں اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیں بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے قدردان ہیں اور یہ کتاب جو ہم نے آپ پر اے نبی وہی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والے خوب دیکھنے والے ہیں پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعض ان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مؤمنوں کی صفات مؤمن بندوں کی نیک صفتیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت میں مشغول رہا کرتے ہیں ایمان کے ساتھ بڑھتے رہتے ہیں عمل بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے نماز کے پابند زکوٰۃ خیرات کے عادی پوشیدہ علانیہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ سلوک کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے مال کے ثواب کے امیدوار اللہ سے ہوتے ہیں جس کا ملنا یقینی ہے جیسے کہ اس تفسیر کے شروع میں فضائل قرآن کے ذکر میں ہم نے بیان کیا ہے کہ کلام اللہ شریف اپنے ساتھی سے کہے گا کہ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور تو تو سب کی سب تجارتوں کے پیچھے ہے انہیں ان کے پورے ثواب ملیں گے بلکہ بہت بڑھا چڑھا کر ملیں گے جس کا خیال بھی نہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کے بخشنے والے اور چھوٹے اور تھوڑے عمل کا بھی قدردان ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا حق کلام ہے جس طرح اگلی کتابیں اس کی خبر دیتی رہیں یہ بھی ان اگلی سچی کتابوں کی سچائی ثابت کر رہا ہے رب خبردار ہے اور سب کو دیکھ رہے ہیں ہر مستحق فضیلت کو بخوبی جانتے ہیں انبیاء علیہم السلام کو اور انسانوں پر اللہ نے اپنے وسیع علم سے فضیلت دی ہے پھر انبیاء علیہم السلام میں بھی آپس میں مرتبے مقرر کر دیے ہیں اور علی الاطلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام بھیجے قرآن پر عمل کرنے والے لوگ جس کتاب کا اوپر ذکر ہوا تھا اس بزرگ کتاب یعنی قرآن کریم کو ہم نے اپنے چنندہ بندوں کے ہاتھوں میں دیا یعنی اس امت کے ہاتھوں پھر ان میں تین قسم کے لوگ ہو گئے بعض تو ذرا کچھ آگے پیچھے ہو گئے وہ ظالم نفس کہلائے ان سے کچھ حرمت والے کام بھی سرزد ہو گئے بعض درمیانہ درجے کے رہے جنہوں نے محرمات سے اجتناب کیا واجبات بجا لائے لیکن کبھی کبھی کوئی مستحب کام ان سے چھوٹ بھی گیا اور کبھی کوئی ہلکی سی نافرمانی بھی سرزد ہو گئی بعض درجوں میں بہت ہی آگے نکل گئے واجبات چھوڑ کر مستحبات کو بھی انہوں نے نہ چھوڑا اور محرمات چھوڑ کر مقروحات سے بھی اکثر الگ رہے بلکہ بعض مرتبہ مباح چیزوں کو بھی ڈر کر چھوڑ دیا تفسیر ابن جری طبری میں ہے کہ ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ پسندیدہ بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب کی وارث بنائی گئی ہے ان میں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں انہیں بخشا جائے گا اور ان میں جو درمیانہ لوگ ہیں ان سے آسانی سے حساب لیا جائے گا اور ان میں جو نیکیوں میں بڑھ جانے والے ہیں انہیں بے حساب جنت میں پہنچایا جائے گا مشدرک حاکم میں ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ فرماتی ہیں بیٹا یہ سب جنتی لوگ ہیں سابق بالخیرات تو وہ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے جنہیں خود رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی مقتصد وہ ہیں جنہوں نے آپ کے نقش قدم کی پیروی کی یہاں تک کہ ان سے مل گئے اور ظالم النفسی ہی مجھ تجھ جیسے ہیں خیال فرمائیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ باوجود یہ کہ سابق بالخیرات میں سے بلکہ ان میں سے بھی بہترین درجے والوں میں سے ہیں لیکن کس طرح اپنے آپ کو متوازے بناتی ہیں حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں آ چکا ہے کہ تمام عورتوں پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہی فضیلت ہے جو فضیلت سرید نامی کھانے کو ہر قسم کے کھانے پر ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ظالم النفسی تو ہمارے بدوی لوگ ہیں اور مقتصد ہمارے شہری لوگ ہیں اور سابق ہمارے مجاہد ہیں قابل احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں قسم کے لوگ اسی امت میں سے ہیں اور سب جنتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسم کے لوگوں کے ذکر کے بعد جنت کا ذکر کر کے پھر فرمایا ہے والذین کفروا نار جہنم بس یہ لوگ دو زخی ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہما نے کعب رحمہ اللہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کعب کے رب کی قسم یہ سب ایک ہی زمرے میں ہیں ہاں اعمال کے مطابق ان کے درجات کم و بیش ہیں ابو اسحاق صبئی رحمہ اللہ بھی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ تینوں جماعتیں ناجی ہیں یعنی نجات پانے والی ہیں محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ امت مرحومہ ہے ان کے گنہ گاروں کو بخش دیا جائے گا اور ان کے مقتصد اللہ کے پاس جنت میں ہوں گے اور ان کے سابق بلند درجوں میں ہوں گے محمد بن علی باقر فرماتے ہیں کہ یہاں جن لوگوں کو ظالم النفسی ہی کہا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ بھی کیے تھے اور نیکیاں بھی ان احادیث اور آثار کو سامنے رکھ کر یہ تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں عموم ہے اور اس امت کے ان تینوں قسموں کو یہ شامل ہے بس علماء کرام اس نعمت کے ساتھ سب سے زیادہ رشک کے قابل ہیں اور اس رحمت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں